بتایا تھا درخت آپ کے ساتھ دوران اس وقت اس تعلیم میں آپ کی آمد ہوئی اور آپ کے چیز لائے نہ صرف کسی وقت سے آپ رحمت اللہ عالمین کو بلکہ اس وقت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلکہ کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کروایا اس وقت کو اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لالمی کو اور آپ کی رحمت اللہ لالمی کام کا نظیر پوری کائنات میں مختلف پیپر سے ہوا مختلف سورجوں سے ہوا اور کائنات کا ہر جگہ آپ ہی کی رحمت کا ضرور ہے اور آپ ہی کے اور آپ ہی کے ہونے کی وجہ پوری کائنات ہے اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین و آسمان نہ ہوتے یہ سورج ستارے نہ ہوتے انداز اور اختلاف کا وجود نہ ہوتا فرشتوں کا وجود نہ ہوتا جب دولت قائم نہ ہوتی جو کچھ کی بنا جو کچھ کی ہوا جو کچھ کی دے رہا ہے اور جو کچھ کی دیتا وہ سب کا کل حضرت احمد حضرت الفیا حضرت محمد سیدھا القم کے وزیر برانی کی برکت سے ہے اس طریقے سے آپ بات کائنات کے وجود کا کائنات کی آخریت کائنات کی پیدائش کا سبب سبب وجود ہے اور سبب وجود ہونے کے سبب کو جو پوری کی پوری کائنات سے ہے وہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس آپ کا سبب وجود کائنات ہونا جو ہے وہ اس عالم کے لیے بھی یا تمام عالموں کے لیے کا سبب ہے گویا حضور امت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور بدن آپ کی آپ کے وجود کی رحمت کا جو ضرور ہوا وہ اس صورت سے ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات کے وجود کرتے آتا ہے روایات میں بنگانی کی روایت میں ہے آپ نے اختیار فرمایا نہ نہ ہو لما سبق سے اطلاع سبق سے کچھ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ خبر بتانا اختیار فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منسوخ نہ ہوتی تو اللہ خبر بتانا آسمان زمین کو کائنات میں خاطر ٹائم نہ فرماتے اخلاق سے ٹائم نہیں کیا جاتا کہ آپ کی پیدائش جو ہے جائے آپ کی پیدائش کے پہلے ہی اس آنے سے پہلے ہی جس وقت ارادہ رسی ہوا کہ کائنات کو محدود بچے اس ارادے کا سبب محمد وسلم کی بات ہے تو اس رانا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبب آخری کے کائنات ہیں اور جو آپ جس کے بعد اللہ تعالیٰ بتانا ہے ہم یہ بات کہیں گے سوال کریں گے تو محمد پر بدلا ہو جائے چندن کو کیوں اللہ سوال بتانا ہے مدد قرار دیا اس آنند کے وجود کا اور اس آنند کی تعداد کا اور تمام کائنات کے قائم ہونے کا

آدم علیہ السلام لڑکی اور تین پانچ کے درمیان میں تھے یعنی اب اس ان کا بنا نہیں تھا اس وقت اللہ نے طور تھا طے کر دیا تھا تو محمد کی طرف کئی جو ہے وہ خاتم نبی کی تھی اور آپ ختم نبی جو ہے حکومت کے لحاظ سے وہ آپ کی رحمت کی تعلیم چاند ہی کا دیکھ رہی ہے جو رحمت کی تعلیم ہوگا حقیقت میں خاتم میں ہوگا کیونکہ احمد اللہ علیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو ہر ملک اور ہر قوم کے لیے رحمت ہو صرف عالم کے لیے ہو قدر کی زندگی کے لیے ہو بربش کے لیے ہو قدر کے لیے ہو حست کے لیے ہو اگر ان آواز تک کے لیے رحمت ہو اور محمد علیہ وسلم ہے رحمت اگر آپ خاتم میں نہ ہوتے تو آپ کی رحمت ایک خاص زمانے کے ساتھ تعلیم سے پکڑ جاتی آپ کی رحمت صرف اس زمانے کے لیے ہوتی وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی جن لوگوں کے لیے آپ نبی بنا سکتے بھی ہوتے لیکن اللہ کے تعالیٰ کی حکمت بالغوں نے یہ چاہا اور اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ رحمت اللہ دین کو خاتم نے دین بنائے اور خاتم نبی دین کا مدعا یہ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دورے اور دونوں رضیت اگر تک باقی رہے آج کا زمانے رضیت کسی خاص وقت کے ساتھ متعلق نہ ہو جیسے پہلے انڈیا آتے رہے اور پہلے انڈیا کے آنے کا مقصد یہ تھا اور زمانہ یہ تھا حضرت عالم حضرت عالم علیہ السلام کے خاص وقت کے لیے آئے سلام السلام خاص وقت کے لیے آئے اسی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسال علیہ السلام اور وہی اللہ علیہ السلام سب سے خاص اوقات خاص کے لیے خاص بچوں کے لیے آئے لیکن ہمارے آتا تو جب سمجھتا ہو رہا آپ ہمیشہ کے لیے آئے آپ کا آنا آنے ہی کے لیے تھا آپ کا آنا جانے کے لیے نہیں تھا آپ کی آمد دائمی ہے باقی ہے آپ ہیں اور سب یہ کا مطلب یہ کہ آپ کے سر کا سڑا لینے کے بعد بھی آپ کے انوارات آپ کی تجربات آپ کے آسان آپ آپ والی سنت ہے اور آپ والے طریقے اور آپ والا نظیبت وہ ختم نہیں ہوگا قیامت بھی ختم نہیں ہوگا جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں یہ زمانہ تو نہیں پھر زمانے میں کوئی نبی نہ ہو یہ زمانہ محمد متن کا ہو رہا نصیبت ہے اس وقت بھی محمد متن کی نصیبت چل رہی ہے آپ کی آپ کی نصیبت کا سکہ اس وقت کی تعریف ہے آپ کی لائے ہوئے آسان کا رواج اس وقت کی ہے اور خلاف فلاق نجات کا دارے مدار کا کامیابی کا طریقہ اور سماج کاموں کا راستہ سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اور آج ہی کے واسطے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے آج ہی کے واسطے سے خدا پریشا جا سکتا ہے آج ہی کے ذریعے سے خدا کی رحمت میں ہو سکتی ہے آج ہی کے ذریعے سے بادی بن سکتے ہیں آپ ہی کے ذریعے سے بن سکتے ہیں اور آج ہی کے ذریعے سے اس آرم کے لیے سارے کے ساتھ ہو سکتے ہیں نبیت جتنی بھی سارے ہیں اس وقت محمد مشکل کے طریقے عالیہ میں ہم منتوب کر دی گئی حقیق کریں اور غور بھی کریں ہے کہ محمد سپل کا طریقے کہتا ہے کہ کے کا سے ہر کوئی نہ خیر مل سکتی ہے نہ محنت مل سکتی ہے نہ خدا کا تعلق مل سکتا ہے نہ خدا کی محبت مل سکتی ہے لیکن آج بڑھ کر یہ گا جو طریقہ ہے محمد یا کا نکلا اور جس نے حدود کے طریقے کو چھوڑا اور جس نے اور نبیت محمد نکلنے کی کوشش کی کو خدا کے مضبوط مضبوط بھی کچھ قسم کائنات کے مضبوط مضبوط اور ہمیشہ کے لیے موجود کامے اللہ کے راستے کو غلط کرا گیا ایک طریقہ ہے جو محمد پتھر کا طریقہ ہے جو نجات کا راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے جو پہنچنے کا راستہ ہے بس میں تھا کہ یہ نہیں ہے کہ خاتم النبی دین کے آنے سے نبیت کے بحثات ختم ہو گئے بلکہ نبی گھریلتا حضرت محمد اصطفاق کی آنے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے ان رحمتوں کے سوال کے آنے کا طریقہ تھی اور محمد سرسن کی عالی اللہ قبار تعالیٰ کی رحم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اللہ کے اللہ کے انعامات کو اور اللہ و تعالیٰ کی برآمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسان ساروں کو ان کا ہائے سوال کے ساتھ لے کر آئی اور محمد فیصل کی ساتھ سے اللہ قبل بتانا نے کہ قابلیت کو وہ دیا جو کسی کبھی نہیں دیا گیا تھا جو نہ ملا نہ مل سکتا تھا جو محمد فیصل کی بات جو وہ لے کر آئی جو کوئی بھی لے کر نہیں آیا جس سین گیا اللہ کے آسان کو اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی ساروں کو لے کر آئے تھے میرے لگ گیا حضرت محمد افاق وسلم اپنی اکیلی بات میں ان تمام تمام کمالات کو اور ان تمام خوبیوں کو اور ان تمام رحمتوں کو اور ان تمام سارے کو لے کر سب کروائے کروایا تو وہ سوچتا ہوں رنگ لے کر آئے ہیں وہ سب کچھ چیزیں دیا گیا بلکہ اس سے زیادہ مزید کا نام کروایا گیا یہ سڑا اس کا ہے فرمایا تو جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور جتنے بھی رسول آئے یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ان کی چنتانیاں ہوئی گئی اور ان میں احساس دیے گئے لیکن مجھے جو معاہدہ دیا گیا یعنی قرآن کہیں وہ قائمی ہے اور اس کی برکات قائمی ہے اور اس کی خیر قائمی ہے اور مجھے امید ہے کہ قائمی ہو سب سے اللہ تبارک تعالیٰ میری امت کو تمام امتوں سے زیادہ کرے گا میرے یعنی قرآن جو ہے وہ اپنی ہدایت کے لحاظ سے قائمی مطلب تم اپنے گھر کی نبیت کے لحاظ سے گائے گی قرآن اپنی ہدایات کے لحاظ سے گائے گی بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات جو ہے وہ قرآن کریم کے نزول کا اور سبق ہے اگر بھارت کا طریقہ نہیں تھا تو وہ قرآن کے سب سے محدود کو سنبھال لیتی یہ محمد کرنے کا تین بات تھا جس پر قرآن کریم جاتی جس کے کتاب اتری اور سورج چوتھری سے محمد اللہ وسلم نے سنبھالا اسے اپنایا اسے لیا میا ایک سورج دیا پرانے کریم کے ایک پر سوچے کو اپنے اندر سمیٹا اپنے اندر سمویا اور وہ پرانے کریم کا ایک درجہ نور بن کر ہدایت سے ہدایت والے آسان بن کر محمد اللہ وسلم کی بات گرانی سے پورے طور پر وجود میں آیا اب اگر محمد اللہ وسلم کی سات گرانی کو ہم دیکھیں تو یہ سو پر قرآن میں ہم الفاظ کو دیکھیں گے قرآن کے الفاظ کو محمد صفر کی ذات میں ہم اہم آواز کے طور پر دیکھیں گے وہاں قرآن میں الفاظ ملیں گے محمد صفر کی ذات میں وہی قرآن مجسم ہو کر وہی قرآن ہے ہاں مجسم ہو کر اگر کی صورت کر کے ہی آئے گا اگر قرآن کریم اپنے المارات کے لحاظ سے قرآن کریم اپنی کتاب برکت کے لحاظ سے اس کی ایک آئے اس کا ایک سب کو سوچا برکت ہے تو ہمارے آتا ہے دعا حضرت محمد صفا اللہ سب کی ساتھ گرامی کا ایک ایک حصہ ایک اور ایک کل اللہ کی سب سے رحمت ہے اللہ کی سب سے برکت ہے اللہ کی سب سے خیر ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ محمد صفر کی ساتھ کی آتے جو کا نیوز اور ہدایت اس طور پر وجود میں آیا کہ جیسے قرآن سائنس قرآن ہے اسی طور پر محمد صفر کی ساتھ گرامی جو ہے قرآن ناسک ہے بولنے والا قرآن ہے آج کی اللہ قرآن آپ کا ہاتھ قرآن آپ کی زبان قرآن آپ کی سکھ کا ایک سکہ جو ہے قرآن ہے ان کا جو سمیر اللہ سے تاجہ سکھ ان کا رضی اللہ تعالیٰ ہے انہوں پہ کہ آپ کا خود کیا تھا فرمایا تھا سکھ قرآن آپ کا خود جو تھا وہ سیا کا قرآن تھا ہاں، اور ہاں، یہ قرآن وہ اپنے اندارات میں اپنی تجربیات میں اپنی برسات میں اس اس کا سیت کا حامل ہے کہ قرآن سکھ کہتا ہے جو ہم سننا ہاتھ قرآن ہے اللہ مسفر غلطی پیچھتا اگر یہ پہاڑوں پر قرآن کرتا تو وہ سردا ہو جاتا وہ سارا پارا ہو جاتا یہ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے اس کی قیمت تھی اس کا بنائی ہی اس لیے تھا جسے مطلب ٹی کیا گیا تھا تو یو ڈی پی گیا تھا جو قرآن کریم کے پورے سے سورے پورے اخبارات کو اور اس کی تجربیات کو اپنے سینے کے اندر لے لے اور سینے کے اندر لینے کے بعد یہ نوعیت نہ ہو کے نور صرف سینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گرانوں سے بلا سے تین نظر کروں کہ اللہ تبارک بتانے میں جب یوں کہیے ایک کارخانہ ہے جس کارخانے میں سونے کے برتن بنتے ہیں اور اس سونے کے برتنوں کے کارخانے کی ملکیت یہ ہو کہ وہ سونا ڈالا جائے کسی ایک بڑے برتن میں اور وہ سونا جا کر وہاں پگلے اور سونا پگل کر مختلف کھانچوں میں آگے سستا چلا جائے مختلف لائنوں کے نالیوں کے طریقے سے اور ہر نالی سے پہنچ کر ایک خاص ڈھانچے میں پہنچے اور اس ٹھانچے سے نکلتے ہوئے ایک خاص سستا وہ برتن بنتے میں آ جائے اسی طور پر قرآن کے اخبارات اور قرآن کی حقیقت محمد صلاح کے سینے میں سب ہوئے سونے کی طرح ستری اور وہ نیو ہدایت آپ کی خاص میں پہنچا اور آپ آج کا عمل جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے اور وہ قرآن منظر ہے وہ قرآن مجسد ہے وہ قرآن حقیقی ہے جو آپ نے دیکھا وہ قرآن ہے جو ندی کی زبان میں کہا وہ قرآن ہے جو ندی کے ہاتھ میں کیا وہ عمل قرآن ہے قدر جو قلم نہیں نے اٹھائے وہ قرآن ہے قرآن ہی کی حقیقت ہے اور جس دکھ پر محمد لم کے دکھ دیتے جو بھی عمل مزید میں آیا ہم دعوے سے چاہتے ہیں کہ وہ میرا قرآن ہے وہ آنا قرآن ہے وہ حقیقت قرآن ہے وہ قرآن قرآن ہے جس کی جس کی حقیقت کو نبی نے خود جانا اور قرآن کا خود روپ میں محمد لبم کی بات سے ان آمان کو مزید میں لا کر پورے عالم کے لیے خاصا دے دیا تو دیکھو قرآن پڑھنے والے قرآن کو سننے والے میرے قرآن کو یہاں سنو اور قرآن کو امنی صورت میں دیکھنا چاہو تو محمد کی بات کو دیکھو اگر قرآن کو لینا چاہو تو محمد کی بات کو چھوڑ کر قرآن نہیں ملے گا قرآن ملے گا تو محمد ستم کے جس طور سے زبان محمد نے تمہیں قرآن کے الفاظ دیے اگر محمد سطح کی زبان سے ہمیں قرآن نہ ملتا تو ہمیں قرآن نہ ملتا قرآن محمد فرق کی زبان سے یا پھر خدا نے ہمیں قرآن دیا محمد کے جس سے اللہ کو تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا عمل دیا اور اگر کوئی قرآن کا عمل کرنا چاہے اگر خدا کو لینا چاہے اور خدا پر پہنچنا چاہے تو جیسے اس کے لیے لازمی ہے لا الا اللہ اسی طرح اس کے لیے لازمی ہے محمد علیہ وسلم یعنی قرآنیت کے لیے محمد کی طرف لازمی ملتی ہے اب میں یہ کر رہا تھا میں رحمت پر بول رہا تھا کہ پرانے کریم جیسے کون کا پورا ہے ساتھ اسٹاف ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے ہم نے جو نازم فرمایا اسے رحمت بنا کر کے نازی فرمایا شفا بنا کر نازم فرمایا اور اسے شاید بنا کر نازم فرمایا ہم کہیں کہ وہ شفا وہ رحمت وہ ہدایت قرآن اپنے ساتھ میں ہے جو اس کی حقیقت اور اس کا اور اس کی تحقیق اور اس کی تحقیق اور اس کی اس کا وجود میں آنا اور اس کا مستقل ہونا وہ سب محمد ہیں کتاب کے تو اب اگر کوئی رحمت عالم رحمت اللہ کو لینا چاہے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچے اور آپ کے گھر تک پہنچنے کا مدعا یہ ہے آپ کے گھر تک پہنچنے کا مدعا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے کسی نے کہا حال خال مستقا ہو حال حال مستقا ہوگا نہیں پیدا جمانے تتا کال پانے تتا ہو ہاد ہانے تتا جن کو محمد پسند سے جن دن کا بحث دینی ہوگی اور پر جس کو محمد پسند کے آرام سے رنگین کرنا ہوگا جب تک کے دن محمد پسند والا کاٹے میں نہیں جاتا وہی یقین خدا کا جس محمد پسند کے سینے میں تھا وہی محبت خدا کی جو محمد پسند کے سینے میں تھی وہی خدمت خدا کی جو محمد پسند کے سینے میں تھی وہی خدا طاقت ہے وہی خدا کا ہے تو وہی خدا کی نظر اور وہی خدا کی محبت ہے جو کہ محمد کی راپن سے تین کری تھا وہی ہر سب کھانا وہی لوگوں کے لیے سہنا لوگوں کے لیے رنگ کھانا اور مخلوق سے سب کھانا جس سینے میں نہیں آتا اس کے سینے میں محمد تک سے کچھ نہیں محمد صاحب کا سینا اللہ تبار کا تعالیٰ کا اس عالم میں بلکہ میں کہوں تمام جہانوں میں اللہ کا سب سے بڑا خزینہ اور خزانہ ہے اللہ صبح بتانا نے خزان محمد قطر تقسیم کو خزانہ بنایا ہے خزینہ بنایا ہے ہدایت کا خزانہ ہے نیل کا خزانہ ہے برسات کا خزانہ ہے رحمت کا خزانہ ہے اور خدا نے اپنی تحریر کی تقسیم کا خزانہ بنایا ہے پھر اس کا بناتے ہیں کہاں کی آیت میں آتا ہے اور آکاش سمندر اللہ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دینے والے ہیں یعنی خدان کے جیس نے ہدایت کی تقسیم کا گرما محمد سرسن کی ذات گرامی بنایا رحمت رحمتوں کے تحود کا طریقہ حضور پاک سرسن کی ذات گرامی سے بنایا اور اسی طور پر اللہ کی سرتا اللہ کے برسات کے لینے کا طریقہ حضور انور حضرات حضرت محمد سرسن کی ذات گرامی سے بنایا اللہ تبارک کے تعالیٰ نے اس عالم کو اخبار کا عالم بنایا ہے جو دیکھتے دیکھتے دیکھتے ہیں کہ بہت آتے ہیں اور بارش آنے کے بعد اس سے بارش کے کترے گھٹتے ہیں اور ہی بستیاں اور زمینیں آباد ہو جاتی ہیں اسی سے میں ندی کا سینا جو ہوتا ہے وہ ہدایت کا بادل ہوتا ہے وہ کا بادل ہوتا ہے وہ رحمتوں کا بادل ہوتا ہے وہ برکتوں کا بادل ہوتا ہے وہ ہر وقت پایا رہتا ہے اور جب مقبر پتارا چاہتے ہیں تو اس سے ہدایت ان کا تھا بارش ان کے روپ پر ہوتی ہے جس کا سارا ہدایت دینا چاہتے ہیں جس کا پتا تعالیٰ اپنی کو میں چاہتے ہیں محمد پیسب کے سینے سے اس کے تعلق کو قائم کر کے محمد کے کا شخصیس ادرکات سے نالا کر پیزا کرتے ہیں مہاراج میں یہ کر رہا تھا کہ محمد پیسوں کا سینا اکثر اللہ کی ہدایتوں کا ایک قبینہ ہے ایک نقصان رکھا ہے ایک ہدایت کی کھڑی ہے اور ضرورت اس کی ہے کہ اس پر کی نونیشن پیدا کی جائیں اور ندی کی رحمتوں سے اور ندی کے ساتھ سے کس طور پر پیس حاصل کیا جائے گا ایک تو ندی جو آتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں آتا وہ ندی کیا جو اپنے لیے آئے ندی سے ہوتا ہی کھٹ آتا ہے تو ہوتا ہی بھرپور ہے وہ تو سب سے لے کر پاؤں کر یا تک رحمت رحمت مدایت حکایت ہدایت ہدایت کر کے ہوتا ہے لیکن لیے صرف اپنے برکت نہیں ہوتا تین انسانیت انسانیت کے کے لیے لیے لیے برکت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے وہ صرف اپنے بھی نہیں نہیں جب بلکہ تین انسانیت پوری مخلوق کے لیے کار ہوتا ہے اور رہا تھا محمد اکثر رحمت ہے اکثر اس پورے آپ نایا آپ اللہ کے فرماتے ہیں کام اللہ اور کا کی اللہ بتایا انسانوں کو اگر کلو نہیں دے گا جب تک کہ آپ آپ ان کے درمیان میں ہمارے ابھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے ساتھ کا اس عالم میں رہنا اس کی بتا کا جو ہے آپ کی ذات گرانی اور جو زمین کا خطہ جس زمین کے خطے کے ساتھ اب یہ انداز سب کا جب سے اثر لگا ہوا ہے اور سب سے کسی سے زیادہ اس کے خرچی سے خدا بیٹھے ہوئے نہیں ہے خدا کا مقامی ہے جو مکان کے ساتھ دور نہیں جاتے وہ خدا کے ساتھ سب ہی کی ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ کسی بات ہے جو مدد نظر لا نا سوالوں کا سامنا کرتے ہی آپ کی سے یہ تو متفق کی بات یہ ہے سادش خدا بزرگ پوری سسٹم سکتے خدا کے پاس سب کتاب جو ہے وہ آپ کی ہے جو بطور سب سے پورے نام کی ہے خدا کے نام کے ساتھ خدا کے ساتھ کی ساتھ جو ہے وہ محمد رتن کی ہے جو محمد وسلم کی ساتھ کی ساتھ ہے تو آپ کا سب کے ساتھ ستیہ کا کاپت ہے اور مکان کی قیمت مشکل سے ہوتی ہے تو وہ وہیں جس کے ساتھ جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ سب سے کسی سے زیادہ قیمت ہے تو یہ سب سے اس چیز سے زیادہ فرق لگانا ہے اور اس آلو کی بتا کا طریقہ ہے تو جس طرح سے اس آلو کی بتا کا طریقہ جب چلتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی سے اس عالم کی رسانی کا آپ کا ذریعہ وہ آمان ہے اس کسی کے ساتھ سے میں نے وجود پایا آپ کے آماد سے اس عالم کی رانی بتا ہے جس سب تک اس عالم میں محمد لفظ کے آمار کے بیچ میں ہوں گے باقی ہوں گے یہ آنند یہ آنند امن سین میں رہے گا خیر میں رہے گا تو جس طرح محمد لطف کے آماد اس آنند کو کرتے جائیں گے اس عالم کو چوڑا جائے گا یہاں تک کہ جس وقت محمد لسن کی ساتھ عالم سے نکلنے والا ایک عمل کی ساتھ نہیں رہے گا اس عالم کو فور قطر کیا جائے گا ابھی آتا ہے فرمایا اللہ پر مایا اللہ تبارت کا ہے اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی گی جس وقت تک نبیت کی نسبت لے کر تو اس وقت اللہ کرنے والا ایک اللہ اللہ اللہ کہنے والا محمد لسم کی نسبت والا ایک شخص کی باقی ہے دنیا باقی گئے تھے یہ محمد قطم کے طریقے سے ان قائم کیے گئے تھے یہ دیا کے طریقے ان قائم کیے گئے تھے جب ہم کے طریقے توڑ دیا جائے گا کو نہیں کر دیا جائے گا ستارے جو ہیں ہے منا کریں گے تو آسمان کو توڑ دیا جائے گا زمین کو چھت کر دیا جائے گا چیز باقی نہیں رہے گی جب ہمارے محمد کا نہیں رہیں گے اس لیے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے محمد کو اپنی سہمت کا سبق کرا دیا اور میں یہ کہوں کہ اس کا کا دیا محمد فیصل کے سینئر سے مجھ سے لینے کا طریقہ آپ کے برسات کو لینے کا طریقہ کیا ہے سے محمد اللہ سرکار آمال کو اپنا ہو جس طرح آمال محمد کا سننے گے جس کرو محمد قسم کے آغاز تمہاری سات میں آئیں گے اس طرح تمہارے اندر محمد قسم والے آپ آئیں گے آپ بالی دے سب آئیں گی آپ بالی نسبت آئے گی اور جتنے بھی آپ محمد قسم پسند ہوتے چلے جائیں گے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ جو ہے نہ صرف سید محبوب ہے بلکہ آپ کا ہر عمل جو ہے محبوبیت کے ہر کے لیے یہ ہے کہ وہ کس نے کہا ہے شہر ہو یا نہر ہو جو کچھ بھی ہو ہر ادا محدود کی محسوس ہے ہر ادا محدود کی محسوس ہے اس نے کہا کہ مجھے سرا پائے جماعت آتا ہے جمال کوئی سی تیری لگا دل کی طرف ہر اللہ دل کی طرف طرح تھا ہندی کے سواری حضرت محمد بتنکھ سے ہر عمل پر خدا کی رحمت اس طور پر خود پر آتی ہے جیسے کہ ایک بڑا اس تیس کا ٹکڑا ہے اور وہ اس طرف خود پر آتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کی اللہ کے چیز کی غربت اور اللہ کی محبت ان لوگوں کی طرف ہسٹری ہے جس کے اندر محمد دس کا مزہ آماد کرتے ہیں محمد دسلم جس کی ذات گرانی اور آپ سے نکلنے والے آواز جس کی ساتھ میں ہوں گے وہ نہیں ہوئے گا تو اس کی طرف اللہ کی رحمت سے توجہ ہوگی بچے وہ اللہ کا محفوظ ہو جائے گا آپ صرف سید المحبوس نہیں معبوس دین نہیں ہے بلکہ آپ سید المحبوس دین بھی ہیں اور آپ محفوظ گر ہیں جس کی ساتھ میں آپ والا مانا انایا میں بن گیا میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن خود کہتا ہے ان سے تم سے روپنا ہے ہر سب سے بنتا ہے اگر اللہ سے اے ایمان والے اے خدا کے نام دینے والے اے خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں سراسن حرکت ہے تو حضرت محمد علیہ وسلم کی بات گرانی کو اور لو اس کا استعمال کیا دو اللہ تمہیں اپنا واپس بنا دیا میں رکھا آسان رکھا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم کو ان آماد سے روکے یہ تو محمد لسم والے آمار ہیں اور جس میں ان آماد کو لے لو یہ محمد طلب والے آمار ہیں سب سے لے کر پاؤں تک تم نے بہت سڑک دکھائی دے کہ دیکھنے والے چاہتے تو یہ تو محمد لسم کا ہے یہ تو وہ ہے جس کی نگاہ محمد کے منہ سے منہ کے پاس تھی یہ تو وہ ہے جس کے امر محمد لسم کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ یہ تو وہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے سنسوں سے ملتا ہے یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا محبوب ہے کیونکہ اس میں ہندوستان کے سند بھی اللہ علیہ وسلم کے اور کی سڑک پائی جا رہی ہے یہ اپنے بہت زندگی نہیں گزارتا یہ ہندو سارا کی زندگی نہیں گزارتا یہ محمد صلی اللہ وسلم کی زندگی گزارتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے نہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت اللہ کی سب سے بڑی ہے ہم مطلب ہمارے الحمان کس میں کس چل رہا ہے خلاص بڑی ہی طرح سے لانا ہوگا کہ دوستوں اس بڑے معاملہ لائیں محمد سمجھتا ہے ہمارے کی ہمیں سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے بھی نہ کہیں کہ آپ سب سے نیچے سب سے پیارے ہم مانیں یا نہ مانیں ہم آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ محمد قسم ہماری تعریفوں سے زیادہ ہے ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے خدا خود آپ کی تعریف کرنے والا ہے خدا آپ کا خود سنا خان ہے خدا ہی آپ کو پہچانتا ہے وہ بطور ہمارے بزرگ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک مشہور بات ہے نا کہ وڑا ولی نہیں سنا پہ ہمارے کہنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو رینا وہی نیچنا پڑتی سے ہم بھی کہیں گے ندی را نئی نیچے نا سر آپ لمبی خدا نشنا پہ نبی کو کا پہچانے گا اور محمد کا چلتا کما بکتے ہیں خدائی ہی کا گے اور آج کی تعریف کو نہ خدا ہیں خدائی خصوص ہی کریں گے اور خدا کی تعریف خدا خود جس کی تعریف کرتے ہیں خدا جس کا خود قرآن کریم میں کہیں کا کو کا خود ہوتا ہے ان سنگتی کا سب ہوتا ہے گیا کہنے فکر کے لگے سے یاد کروا رہے ہیں اور کہیں بتا رہے ہیں ان میں آپ نہ تو کہیں کی کہیں آپ کی بات کی میں کھا سکوں کہا جا رہا ہے روایوں نہیں جانا ہوں اور سرحد کی کھا رہی ہے کھائی جا رہی ہے اور کبھی آپ کی اس سارے مدار کی کھائی جا رہی ہے اور جو کہا جا رہا ہے کسن ہے محمد کے طور کی کیا آدمی کرواتے ہیں ان میں سمندر یہ میری قریب جو ہے نہیں ڈالنے والی محمد لم کو باتوں کی کسمت خدا کھاتا ہے آپ کی انہیں کی میں خدا کھاتا ہے ہم کیا ان کی تعریف کریں گے وہ بول مولانا ان سے فرمایا خود فرمایا خود فرمایا کہتے ہیں خود نہیں سب سے سن تین دلیل ہستی ہے ہستی سطح میرا میرا تعریف کرنا رہا کی میں خود سنا کے خلاف میں بات کرتی ہے میں تو جو آپ کی تعریف کو میں حاصل کر سکوں آپ کی تعریف کو خدا خود کرنے والا ہے ہمارے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ محمد قبد اللہ جائے سمند میں جس تک آ کے اور جس سے آئے اور اپنی جان سڑک سے اور اپنے کے اچھے سے ہمارے لیے کہیں وہ اور کہیں حج میں اور کہیں کی خاصوں میں اور کہیں سیرے تعلق میں اور مختلف علاقوں میں ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے ہدایت کو پہنچانے کے لیے خیر کو پہنچانے کے لیے جو مطلب کو اور اپنے خون کو بہارا وہ خون جس کا ایک خطرہ خدا کی قسم وہ قلم سے زیادہ ہے خدا قسم اور سے زیادہ قیمتی ہے وہ بھول ٹین میں چلا کہیں گلیوں میں رسول بڑھایا گیا اس لیے کہ ہم تم محمد رسم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں اور کہیں اور کہیں کے میدان میں اس طور پر بڑھایا گیا کہ کوئی پانی نہیں ہی دھو کر دیکھتے ہیں اور کہیں کس طور سے کہیں سے چہرے یا تب سے سیٹوں تک پھینکی جا رہی ہے کہیں ہاتھوں تک لڑائی جا رہی ہیں کہیں پاؤں کے نیچے دکھا جا رہے ہیں رہے ہیں یہ سب کس لیے ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے وہ ہدایت ہوگی وہ ہے اور وہ اور وہ ہمارے بس اور وہ آبار جو تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں تمہیں دے لو اور تم خدا والے بن جاؤ محمد تو سید مارکین تین ہے وہ تو سیاست کو ہوتے ہیں ہی وہ تو پیارے ہیں ہی انہیں کس مقام کی ضرورت تھی وہ تو سب مقامات کو خیر کر رہے تھے وہ تو خاتمن تھی کس وقت تھے پیدا نہیں انہوں نے تمہارے لیے اٹھائی انہوں نے اپنا خون تمہارے لیے بہایا انہوں نے راتوں کی نیند تمہارے لیے دن کھولی اور انہوں نے اپنے آنکھوں تمہارے لیے بہائے آج محمد لسن کی سورت کا پتا تھا اور آپ کی قربانی کا پتا تھا یہ نہیں کہ ہم صرف ایک سال میں ایک پتا یہ دو پتا آپ کی یاداشت ہے کوئی میں سن منگا دیں آپ کی یادائش یہ ہے کہ ہر آن اور ہر موقع اور ہر وقت میں وہ جمال جہاں آ رہا ہے عالم وہ سید لیا وہ سات ملے گی تو محمد پر دیا ہے رانی ہمارے دنو لاکھ تک ہوئی ہو ہر آن وہیں سو رہے اس وقت ہماری کا میں ہو وہی نیو کا پیسر ہماری ہماری کا میں ہو ہم چلتے ہیں تو اسے دیکھ تک چلتے ہیں اٹھتے ہیں تو اسے دیکھ ہمارا ظاہر باطن جب تک میں سما نہیں ہوتا تو ہمارا نام کام نہیں ہوتا آپ کی محبت جب تک ہمارے وغیرہ میں فراہم نہیں کرتی آپ والے آواز جب تک ہمارے اندر نہیں کرتے ہمارا نام کام نہیں ہوتا ہمارا لا یمنا ہوگی سب کا یقین قدم ہوگا ہفتہ یقین ہوگا سب اندو ہے خدا تو خدمت تم نے سوچ جب تک کوئی قانون نہیں والا نہیں ہو سکتا جب تک کی صحت وقت اس کی صحت وقت اس کی سفارہ نہ ہوتا ہے وہ اپنے کو اپنی کو چاہانا ہے کو سے کر محمد اپنے خواہش پر سمجھتی اور خواہش کو رنگین کر دینا ہے جب تک ہم اپنی چاہ پر چلتے ہیں اور محمد انداز صحت کو اپنی سوچ کو قربان نہیں کرتے تو محمد پر ہمارا ایمان کام نہیں ہوتا آج محبت جب تک تمام محبتوں سے حالت نہیں آ جاتی ہمارا ایمان کام نہیں ہوتا اس لیے دوست سے سب سے بڑا سبق آج کے دن کا اور آپ کی پیدائش کا مقصود کیا ہے ہم محمد لمے بچے کوئی بات یہ ہے کہ کل آپ یہ کہتے ہیں تم میرے ہو کہ میرے نہ ہوئے تم کو اپنا بنا کے دیکھ لیا اور کسی نے یہ کہا تھا آتا ہے حدیث ادیس نے ابھی سے لسن بخاری کرایت ہے کہ قیامت کے دن ایک پہلا ہوگا سر کم لوگ ہوں گے وہ جہنم کی طرف کھا کے جائیں گے محمد لاج دیں گے اچھی اچھی ہاری یہ میرے بولنے والے ہیں جو میرے لوگ ہیں کہا جائے گا یہ تیرے والے نہیں تیرے سر انہوں نے تیرے والے آمال کو چھوڑ کر غیروں کے آمد کو اپنا لیا تھا کسی نے کہا ہے وہ اس کا کہتے ہیں کہ جو پرند اس جیس کا وہ محمد سے ملنا ہو اور ہو ایمان جانے کے بعد اور چند لینے کے بعد ایک تو حقیقت میں نے میں خدا کی نہیں کی ہے نہ محمد پسند کی ہے محمد کا قدر یہ ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جائے خدا کی قدر یہ ہے کہ اس کے رنگ میں تم جاؤ جب تک خدا کا رنگ تم پر نہیں آتا جب تک محمد کا خدا ماتا تم پر نہیں آتا اور اس کے طریقے کو اپناتے نہیں میں خدا کا یقین کامل میں محمد کا اس کا لینے کے لیے اپنے رنگ ہمارے حضرت حکومت اللہ فرماتے تھے ایک بات ہے دیکھو ایک دین کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے یہ سب کی بات ہے اپنے والی زندگی جی جائے جاتی ہے تو محمد نے پیاری زندگی دی جاتی ہے سونا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ لو ہاتھ دو اور سونا لو کسی والی بات کسی نے بات کسی نے کہا اور کچھ کہا کیا کہتے ہیں کہ مادہ گارڈن میں جائے جمانے کا دادوں میں خریدا مٹی مچی بےری خاص دے دی اور جان مل گئی ہماری زندگی خاص سے بہتر ہے اور محمد نسل ساتھ ساخ جانے ساتھ ہے روسی ساتھ ہے فرشتوں سے روسی خدا کے ساتھ سب سے روسی ساتھ کی ساتھ کہا ایک اگر ہم نے زندہ ہو جائے تو خدا کی قسم ان کے ملتا ہوتا ہے جان نکل جائے تو محمد فسم ایک ادا ہم نے آ جائے تو خدا کی قسم ان کے ہوتا ہے خدا ہم نے ان آواز کو تالا فرمائے جو کہ محمد والے آماد ہے اگر وہ امن نہیں چاہتے تو میرا دعویٰ ہے تو دعوے سے دور کچھ بھی نہیں جا سکتا آج عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں تو چیز نہیں کی ہے حکومت کہے گی دلیل لاؤ دلیل لاؤ محمد کی محبت کے دعوے سے کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد والے آماد لاؤ اگر میں اگر وہ طریقہ ہے تمہارے اندر تو تم کامیاب ہو گئے اس عالم میں بھی کامیاب ہو گئے آپ گرس میں بھی کامیاب ہو گئے اور اگر محمد سے تمہارے آواز ہم نے نہیں آتے تو دوست جہاں کی کی نا پانی اللہ نے تم دونوں عالم کی ناکامیوں سے بچا لے دیکھو انسان جو ہے انسان جو ہے وہ انتہائی عجیب ہی بہت اور انتہائی ادنا منافع پر جان دینے والا ہے اگر میں تھوڑا سا دیکھ لے اور تھوڑی سی فکر کر لے اس تھوڑی سی زندگی میں محمد سب کے مارے آمال کو اپنا کر اس کرد الگ آباد کی زندگی بنے گی کون کی زندگی بنے گی موت کے بچ کی زندگی بنے گی اور موت کا ایک لمحہ جو ہے حقیقت میں دوستوں اپنی اپنی سختی کی بنا ہے اور اپنی اختلاف کی بنا کر اتنا بدلاس لما ہے کہ اگر ہمیں سو ریسی فکر ہو تو ہم پوری زندگی صرف اپنی موت کو بنانے کے لیے لگا دیں ایک لمحہ موت کا موت کا جو جیسے ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا یا موت کا لمحہ ہمیں سب وکاس تک پہنچا دے گا نے وہ تو اور ہے جو محبوب سے محبوب تک پہنچا دیتی ہے اگر محبوب ہوں میرے کھلا نہیں سن میں والے عمل ہے اور خدا کی محبت یقین تمہارے اندر ہے تو میں تمہارے لیے بڑھپ کا سبب ہوگی وقت دنیا سے جاؤ گے تو خوشی سے جاؤ گے ایک پاتے ہوئے جاؤ گے خدا سے تقریب کے میں ہے تو تمہیں نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہے نہیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے خدا کو ملنے کی جو خوشی ہوگی وہ تمام غموں کو دور کر دے گی اور وہ قبر میں میرے آتا سے جو بن گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندہ پہلے ہی ہوگا وہ سورت میں آیا ہے صرف کے لیے بھی والے چاہے تو گھر جائیں لیکن دیدار ہو جائے لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے یہ پورا پورا کا پورا بنانا قدر کا یہ ہڈے کا پورا کا پورا بنانا احمد آباد کا پورا بنانا رحمت اللہ علیہ کنڈ اللہ سنبند ہے دامن سے بھیڑ رحمت کا سبق بن سکتا ہے خدا کا سبق بن سکتا ہے خدا کے لوگوں کا سبق بن سکتا ہے اور اگر محمد شکل کے دامن سے دامن کو سبق دیا آپ کو دامن سے ہٹ کے آپ کے آواز کو چھوڑ دیا تو خدا کی قسم یہاں بھی سب دیے جائے گے جہازی بھی سے گرمی کروائے جائیں گے جہازی مسجدوں سے تمہیں ایک باتوں کروائی جائیں گی وہ جہاں کو مار کرے گی جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد بھی جو ہوگا ہے جس کا یہاں اندازہ نہیں کر سکتے تو اس کو آج کی رات کا پیغام اور جو رات اور وہ دن جس سب پاس قسم اس دنیا میں آئے حقیقت میں اس دن بڑی خوشی ہے کسی کا دن ہے اور اس کی بڑی خوشی کی رات ہے تو اس میں چند اخبار تعالیٰ نے اس کائنات کو بھیجا لیکن کہ آخری میں سے کائنات ہے آج کا پیغام اگر ایک میں دو لفظوں میں دیکھ سکتا ہوں تو وہی پیغام ہے جو محمد قسم بھیجتے رہے لا لا حقیق محمد رسول اللہ کیا بات دل کو خدا سے یقین سے بھر لو اور رات سے خالی کر لو اور اپنے اندر گاڑی سے محمد لسن کے طریقے سے نورانی بنا دو اگر محمد والے طریقے اور آغاز کے لاری ساتھ میں آ گئے تو تم کامیاب ہو گئے اور اگر یہ چیزیں نکل گئی تو ناکام ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کروں گا میں نے کیا تھا کہ محمد لسن خاطر نہیں ہے آج ختم نصیحت کا تقاضہ یہ ہے کہ محمد میں آپ کے دور کی حرکت ہر عام ہوتی رہے ہر موجودہ ہوتی رہے ہر وقت ہوتی رہے اور جو دونوں کی حرکت ہے اس کا مطالعہ یہ ہوتا ہے تو میرے عمل ہم لوگ آپ ہم پاتا ہوں تو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے جہاں تک میرا عمل پہنچتا ہے میں دوسرے میں اس کی احساس سے لانے کی کوشش کروں ان میں خیر کو پہنچاؤں ایمان کو پہنچاؤں ہدایت کو پہنچاؤں جان لگے سب ہدایت کی بات کو تک پہنچا دوں نام لگے سب دوسروں تک خیر کے پہلے مار کو پہنچا دوں محمد قلم تمہیں دین دے کر گئے دین کو پھیلانے کا طریقہ دے کر گئے قرآن دے کر گئے قرآن والے آمار دے کر گئے اور ان تمام ہدایتوں کو تمہارے ہمارے کر کے گئے تم نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح جان جینے کی حقیقت سے اور امت میں کی حیثیت سے محمد وسلم کے طریقے سے خود اپناؤ اور پورے آج اپنے جانو کر کو پھیلا دو اور کس کرو تمہاری محنت سے تمہاری باتوں کے اندر آمارے محمد یا تو محمد سوتم کی گی تو خود محمد وسلم کے ذائدین کی حقیقت سے اللہ کی رحمت والے بن جاؤ گے جڑے سے حدروں میں رحمت چاہیں گی جہاں جائے تھے وہاں سارے ہوں گی میرے آتا کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بنایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص جس سر زمین میں جا کر سب ساتھ پا گیا اور اس سب زمین میں دفنا دیا گیا قیامت کے دن سے اٹھے گا اور اس سب زمین کے لوگوں کی تلاش کرے گا جیسے سفارت کھدڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اسی طور پر آپ کے آرام والے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کتاب کرنے والے ہیں گے جس طرح سے ہوتے ہو کے وہ ہو کے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا جب یہ ساتھ سے سب کرواتے ہیں کتنا بڑا ہے تو جانے سنا پورے کا رہا تھا انتہائی لمبا اور اس کے اوپر آپ تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں کتابوں سے زیادہ اور بڑے زیادہ آپ تھوڑے تعداد میں ہیں اور اس کا پانی شہر سے زیادہ میٹھا اور شہر سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید اور اگر اس سے کوئی اور طرح سبق گا کبھی سبب ہے نہ اگر ہے عمل تو کبھی بھی نہیں ہوگا سب سے بڑے وہاں پلانے والے کون ہوں گے ساتھ یہ ہو ہے سرکار نے اصل کوئی لیا ہر بہت مہمت سب کی جاتے ہوگی جو اپنے سے ہو چکے اپنے سب سے خاص طور جان کو سب سے لانا اور آپ کے ہاتھ سب سے جان دیا جان دے کر دی اور پوری زندگی لگا کر دی اس سب کے پاس سے ایک روپ مل جائے تو خدا کو پسند جان کا تو جان کر دینا سکتا ہے لیکن ہم سب سے اگر کے ساتھ ایک روپ مل جائے ایک جان مل جائے پھر ویسے معمولی معمولی میں نہیں کہہ رہا تھا تو اس کے ساتھ سے اپنے سے چلانے دے اور اپنے سے پلانے کے ساتھ نہیں تو میرے چلے بھائی تم اپنا کام کرو نہیں تم میرے ہو ارے میرے حال بتاؤ ساتھ سب تم سنانے والے بنو گے جو یہاں محمد ہمیں کے دن کا کام کرتے ہیں وہ ہدایت کے سر آتے ہیں تو ناظرین کی حیثیت سے کوشل لے کے اور وہ لے کے لوگوں کو چیز پہنچائیں گے اور اس کو جانے کوشل کھلائیں گے اور ان کے اوپر وہ جو مشکل دن ہوگا وہ سات ہزار سال کا دن ہوگا ایسے جائے گا یا دیکھو صبح کچھ رکھتے ہیں یا سب کچھ بتاتے ہیں ہمارا ہمیں سب تمام گئے ہاں ہمیں میں تماشا ہو پوری رات گزر گئی اور ہمارے گھر میں اتنا مت ہے تو پتہ نہیں کہ کتنا مت گزرا ہے یا کتنا مت ہے پتہ ہی نہیں چلے گا تو دوستوں آسانیوں کو لینے کے لیے سرکتوں کو لینے کے لیے میرے آتا حضرت محمد رحمت اللہ علیہ کی دادر کے لکھ کے آ جائے آپ کے دامن سے آ جائے اور آپ کا دامن جو ہے پھیلا ہوا ہے جو دامن جو ہے آپ کے آلات کا دامن ہے آپ ہدایات کا دامن ہے آپ کی تعلیمات کا دامن ہے اس تعلیمات کے دامن کو اپنے ہوتے اوپر رول ہیں ان آواز کو اپنا لو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے ہم اپنے لیول کی کوشش ہے اور ہمیں لیول کی توفیق تھے اور زندگی ہماری قرآن بنے محمد شخص والی بنے اور صحابہ والی بنے اور کل ہم میں محمد شاسم کے ساتھ اٹھنے والے ہیں اور کل قیامت کے بعد اللہ جنگ میں ہمیں محمد شیسم کے ساتھ جو جنت کا داخلہ میں فرمائے اور آپ کے قدموں میں ہمیں جنت کا فرمائے روانہ ارے الحمد للہ رب گئے